حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور جبل قزہ پر وقوف کیا تو فرمایا یہ قزا ہے اور جائے وقوف ہے اور مزدلفہ سارا ہی جائے وقوف ہے میں نے اس جگہ قربانی کی ہے اور مینا سب ہی قربان کا ہے سو اپنے اپنے پڑاؤ پر قربانیاں کرو سننے ابو تابوت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینتیس